نمبر سات یہودیوں کی ہٹ دھرمی اور بہتان تراشی عن انس رضی اللہ عن عبد اللہ ابن سلام رضی اللہ عن بلغه مقدم النبی صلی الله علیہ وسلم فأتاه يسأله عن أشياء فقال انی سائلک عن ثلاث لا يعلمهن الا نبی ما اول اشراط الساعة وما اول طعام يأكله اہل الجنة وما بال الولد ينزع الى ابيه او الى امه قال اخبرني به جبريل آنفاً قال ابن سلام ذاك عدو اليهود من الملائكة قال أما أول أشراط الساعة فنار تحشرهم من المشرق إلى المغرب وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة, فزيادة كبد الحوت وأما الولد فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزعت الولد قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله قال يا رسول الله إن اليهود قوم بہتن فص الحم عنی قبل علم و ب اسلامی فجاۃف فقال نبی صلی اللّہ علیہ وسلم ایو رجل عبد الله بن فی کم قالوا خیرون وبن خيرنا و وابن وبن اف والینہ فقال النبي صلی الله علیہ وسلم أسلم عبد الله بن سلام قالوا قالو الله من ذلك فأعاد علیہم فقالوا مثل ذلك فخرج علیہم عبد اللہ فقالہ اشہد اللہ اللہ وان محمد رسول شرنا وابن شرنا وتنقصوه قال هذا كنت اخاف يا رسول اللہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ آنے کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چند سوالات پوچھنے کے لیے آئے انہوں نے عرض کیا میں آپ سے تین چیزوں کے متعلق پوچھنا چاہتا ہوں جنہیں نبی کے سوا اور کوئی نہیں جانتا نمبر ایک قیامت کی سب سے پہلی نشانی کیا ہوگی نمبر دو اہل جنت کی ضیافت سب سے پہلے کس کھانے سے کی جائے گی نمبر تین اور کیا بات ہے کہ بچہ کبھی باپ پر جاتا ہے اور کبھی ماں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان سوالوں کے جواب ابھی مجھے حضرت جبرائیل علیہ السلاۃ والسلام نے آ کر بتائے ہیں عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یہود انہی ملائکہ میں سے اپنا دشمن سمجھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کی پہلی نشانی ایک آگ ہے واضح ہے کہ یہ نشانی وقوع قیامت کی نشانیوں میں سے پہلی نشانی ہے یعنی اس نشانی کے ظاہر ہونے سے وقوع قیامت کے مراحل کا آغاز ہو جائے گا یہ نشانی قرب قیامت کی نشانیوں کے علاوہ ہے وہ نشانیاں الگ ہیں اور مشہور ہیں اور ان کی دو قسمیں ہیں علامات سغرا اور علامات قبرا واللہ عالم مرتب جو انسانوں کو مشرق سے مغرب کی طرف لے جائے گی جس کھانے سے سب سے پہلے اہل جنت کی ضیافت کی جائے گی وہ مچھلی کی کلیجی کا بڑا ہوا ٹکڑا ہوگا جو نہایت لذیذ اور زود ہضم ہوتا ہے اور بچہ باپ کی صورت پر اس وقت جاتا ہے جب عورت کے پانی پر مرد کا پانی غالب آ جائے اور جب مرد کے پانی پر عورت کا پانی غالب آ جائے تو بچہ ماں پر جاتا ہے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں اور گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں پھر انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہودی بڑے بہتان لگانے والے لوگ ہیں اس لیے اس سے پہلے کہ میرے اسلام کے بارے میں انہیں کچھ معلوم ہو آپ ان سے میرے متعلق دریافت فرمائیں چنانچہ چند یہودی آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا تمہاری قوم میں عبداللہ بن سلام کس مقام و حیثیت والے ہیں انہوں نے عرض کیا ہم میں سب سے بہتر اور سب سے بہتر کے بیٹے ہیں ہم میں سب سے افضل اور سب سے افضل کے بیٹے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا کیا خیال ہے اگر وہ اسلام لے آئیں وہ کہنے لگے اس سے اللہ تعالیٰ انہیں اپنی پناہ میں رکھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ان سے یہی سوال کیا اور انہوں نے یہی جواب دیا اس کے بعد حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ باہر آیا اور فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں یہودیوں نے کہا یہ تو ہم میں سب سے بدتر آدمی ہیں اور سب سے بدتر باپ کے بیٹے ہیں اور ان کی برائی شروع کر دی حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اسی کا ڈر تھا